مجاہد نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سورہ سواد میں سجدہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا ہاں پھر آپ نے آیت و سے فبی ہدا ہوں مقتد تک پڑھی اور کہا داؤد علیہ السلام بھی ان انبیاء میں شامل ہیں جن کا ذکر آیت میں ہوا ہے یزید بن ہارون محمد بن عبید اور سہل بن یوسف نے عوام بن ہوشب سے ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارے نبی بھی ان میں سے ہیں جنہیں اگلے انبیاء کی اقتدا کا حکم دیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث سما چار ہزار چھ سو بتیس